عليكم ورحمة الله وبركاته تمام تعریف اللہ عز و جلہ کے لیے ہے صلاۃ سلام نبی علیہ صلاۃ السلام کی مقدس ذات پر آج کا موضوع گفتگو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمات دین اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سن اسی میں پیدائش حضرت کی ہوئی وہاں کوفہ میں اور حضرت کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے ائمہ اربا میں سے وہ تابعیت کا شرف حاصل ہے حتیٰ کہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ چونکہ پکے شافی ہے اور یہاں تک اس نے بھی فرمایا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ملاقات ہوئی تھی سجنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو یہ شرف صرف اور صرف امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو حاصل ہے جہاں تک قرآن اور حدیث تو اس میں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ مہادت رکھتے تھے اور ان کے اساتذہ اگر ان پر ملاحظہ کرے تو آپ دیکھیں گے کہ امام حماد رحمہ اللہ نے دو سو صحابہ سے ملاقات کی اور امام ابو حنیفہ ان کے تلمید رشید ہے امام شاہ عامر شعبی رحمہ اللہ نے تقریباً پانچ سو صحابہ کی ملاقات کی اور زیارت ہوئی اور امام اب حنیفہ رحمہ اللہ ان کے خلف رشید ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے اساتذہ بہت اونچے شخصیات تھے اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمہ اللہ جو قاضی بنے پھر قاضات تھے اس وقت بنو عباس کے دور میں عباسیت میں اور پھر جو ہے تمام حنفی مذہب کو تقریباً دنیا میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی قبولیت دی خلافت عثمانیہ میں بھی تو یہ سب کرامت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جب ہم دیکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے خلاف لوگوں نے کیا کیا الزامات لگایا کہ کہا صرف سترہ احادیث باللہ یاد ہے تو حضرت مفتی محمود حضرت گنگوہی رحمہ اللہ نے فرمایا ہمارے استاد کے شیخ اور ہمارے سب کے استاد اور محسن تو حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمہ اللہ نے مناقب نعمان میں فرمایا کہ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے امام حسن بن زیاد جو ان کے براہ راست شاگرد ہے ان کو چار ہزار احادیث سنایا صرف ایک شاگرد کو اور پھر جو ہے ان کی کتاب کتاب ان میں کو جو ہے چالیس چالیس ہزار احادیث سے منتخب فرمایا تو دیکھیے کتنے بڑے محدث لیکن یہ ہے کہ لوگ کا حسد اور عدم فہم کی وجہ سے اس وجہ سے عبداللہ بن مبارک جیسے شخصیت جن کا نام نامی اور اس میں گرامی جو ہے تمام صحائے ستہ میں ہے اور تمام محدثین کا اتفاق ہے ان کے سکہ ہونے پر انہوں نے فرمایا جو شخص حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے علم سے محروم رہے تو یا تو صفی ہے احمد ہے اور بے وقوف بے وقوف ہے تو دیکھیے ہمارے لیے یہ شرف حاصل ہے کہ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے فقہ پر عمل کرتے ہیں اور اگر دیکھا جائے انصاف کی نگاہ سے تو دو تہائی سے زیادہ اب بھی دنیا میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے مقلد ہے جہاں تک ان کے تقوا کا عالم تھا ٹائم بھی نہیں ہے لیکن دو واقعہ سناتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ ایک آیت ہم ہر روز سورہ یاسین پڑھتے ہیں جو بھی ہمارے نیت ہے لیکن ہم جو ہے اس کے معنی پر غور ہی نہیں کرتے ہیں ایک رات کو امام ابو حنیفہ رحم اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائے اور جب اس آیت پر پہنچے ممتاز ایو المجرمون پوری رات اس آیت کی تکرار کی پوری رات آنسو نکلتے رہے اور یا اللہ میرا کیا انجام ہوگا اس دن اللہ تعالی اعلان فرمائیں گے اے مجرموں تم الگ ہو جاؤ ابرار کے ساتھ اور پارسے انیک بندے کے ساتھ تمہارا کوئی کام نہیں تو ہم کس گروہ میں جائیں گے یہ ان کا تقوا کا عالم تھے ہم دیکھے ملا علی قاری رحمہ اللہ علامہ جلال الدین سیوتی رحمہ اللہ جو کہ شافی المسلک تھے انہوں نے سب نے مناقب ابو حنیفہ پر کتاب تصنیف کی اور لکھا ہے کہ کتنے لاکھ مسائل کا استعمال کیا یہ خود ایک کرامت ہے کہ کتنے لاکھوں مسائل کا جو ہے استعمال کیا قرآن شریف سے احادیث سے فتح صحابہ سے وغیرہ جو ہے تو یہ بھی ایک کرامت اور خدمت عظیم خدمت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ان کا تقوی کا عالم یہ ہے کہ حدیث شریف میں ہے نبی علیہ السلام السلام کا ارشاد ہے کل قرض جر منفعت فواربا کہ جس آدمی نے کسی اور کو قرض دیا اور پھر آپ نے ان سے کچھ نفع منافع حاصل کی تو وہ منافع اور نفع جو ہے وہ ربا ہے جامع سجید کی روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بہت بڑے تاجر تھے تو کسی کو قرض دیا اب مسجد جانا ہے مکان جانا ہے تو لوگ جو ہے اس آدمی کے جو مکان ہو دکان ہو اور سایہ ہو تو اس کے نیچے چلتے تھے وہ گویا کی جگہ تھی لیکن وہ اس سایہ کے نیچے بھی نہیں جایا کرتے تھے کہتے کہ نہیں میں ان سے نفع حاصل نہیں کر سکتا ہوں یہ ہے تقوی ہمارے ذہن میں تو اس قسم کے مسائل بھی نہیں ہوں گے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جب تشریف لائے مدینہ منورہ اور امام مالک رحم اللہ وہاں پر تشریف فرما تھے تو بالکل پیچھے جو ہے بیٹھ گئے تھے تو پھر امام مالک درس وغیرہ سب سے فارغ ہوئے طلبہ چلے گئے پوچھا اور دریا فرمایا آپ کہا کہ ہو تو کہا کہ من اہل العراق تو فرمایا امام مالک نے ایک مقولہ ہے اہل العراق اہل النفاق کہ اہل عراق جو ہے وہ ان کے اندر تو نفاق بہت زیادہ ہے تو پھر امام حنیفہ نے جو ہے سکوت اختیار فرمائے یہ ان کی ذہانت اب فرمائے دیکھیے ملاحظہ فرمائے فرمائے حضرت مجھے کچھ تلاوت کرنی ہے قرآن شریف کی تو قرآن شریف کی تلاوت شروع کی قرآن شریف میں آیت یہ ہے ومن اہل المدینتی مرد نفاق کے بعض مدینہ والے جو ہے ان کے اندر وہ نفاق ہے تو امام حنیفہ رحمہ اللہ نے تلاوت فرمائے ومن اہل العراق کی کہا کہ بھائی تم نہیں پڑھتے وہ مدینہ ہے تو کہا نے حضرت آپ نے فرمایا اہل العراق تو پھر جو ہے وہ چونکے امام مالک کہا کہ غالباً آپ ابو حنیفہ ہو کہا کہ جی ہاں, ہاں، واقعیت کہ دیکھیے سب علماء نے اس وقت کے بھی انہوں نے قبول فرمایا کہ امام حنیفہ جو ہے کتنے بڑے محدث کتنے بڑے فقیر کتنے بڑے امام دعا فرمایا کرتے تھے جہاں تک جو ہے منصب کا تو اس وقت خلیفہ جو ہے منصور کا اور انہوں نے جو ہے پیشکش کی آپ قاضی بن جائے تو بار بار انکار کرتے رہے یہاں تک جو ہے اس کو سجن اور جیل خانہ میں ڈال دیا ہر روز دس کورے لگتے تھے اور گویا کے بدنام کرنا تھا علی بلّہ امام حنیفہ کو لیکن وہ صبر کرتے رہے اور پھر انتقال کا وقت جو ہے بغداد میں اس وقت سجدہ کے عالم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیل ہی کے اندر اللہ کے پیارے اور محبوب ہو گئے یہ ہے ہمارے اسلاف یہ ہمارے بڑے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ با سلفی حضرات یہ بعض غلط قسم کے لوگ جو ہے کیا کیا الٹا سیدھے باتیں کرتے ہیں لیکن بعض ان میں سے منصف جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں ایک بہت بڑے عالم ہے سعودی عرب کے ابھی ان کا کچھ بیان آیا کسی نے پوچھا شیخ صالح فوزان الفوزان کو کہ سنا ہے کہ آپ تعریف کرتے ہیں امام حنیفہ تو فرمایا کہ رحم اللہ ابا حنیفہ اللہ کے رحمت برسے امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے اوپر ردی امن ردیب غدیب من غدیب کہ جس کو راضی رہنا ہو تو وہ راضی رہے جس کو غصہ اور ناراض ہونا ہو وہ ناراض رہے وہ ہمارے امام ہیں اور ہمیشہ دعا کریں گے تو دیکھیے کہ یہ لوگ بھی قبول کرتے بعض جو ہے اتنے بڑے امام آپ دیکھیں کہ جب ان کے ساتھ ملحدین اور یہ لوگ جو بالکل دین, دین سے تعلق نہیں رکھنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ خالق تو مناظرہ ہوا مناظرہ میں تو مہارت رکھتے تھے امام حنیفہ رحمہ اللہ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا چلو فلانا جگہ پر فلانا ٹائم پر جو ہے ہمارا مناظرہ ہوگا تو وہ لوگ انتظار کرتے رہے تو پھر ایک دو گھنٹے کی تاخیر ہوئی تو وہ لوگ ظاہر بات ہے بہت ناراض تھے غصہ کے عالم تو جب امام عنیفہ تشریف لائے تو فرمایا اصل یہ کہ مجھے کوئی کشتی نہیں ملی اور پھر ایک گھنٹے کے بعد خود بخود لکڑی کے جو ٹکڑے آ اور کشتی کی شکل بن گئے اور پھر جو ہے میں اس میں سوار ہوا تو وہ ہنسنے لگے ہم نے سمجھے امام تو بہت ہوشیار ہے یا ایسی بچے کی طرح باتیں کرتے کہا کہ ٹھیک ہے جب ایک کشتی جو ہے حجود میں ہی نہیں آ سکتی ہے خود بخود تو یہ عالم بغیر خالق کے کیسے حجود میں آ سکتے یہ ایک منٹ میں جو ہے کیسے کیسے جو ہے مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھاتے تھے حنفی فک کو اگر اس کی خصوصیت کو دیکھا جائے چالیس علماء وہاں ہوتے تھے اس وجہ سے ایک نام ہے حنفی فکا فک و اہل القرا عراق علامہ زاہد کوسری رحمہ اللہ نے اس پر کتابی تصنیف فرمائے کہ محدثین بھی تھے فقہا بھی تھے اہل اللغت بھی تھے اہل تصوف بھی تھے اصل جو لوگ اصل تصوف بڑے بڑے طبقے کے لوگ پھر جو ہے بات چیت ہوتی تھی بحث ہوتا تھا یہ ہے مشورہ کے ساتھ اس مسئلہ کو بیان کرنا تو یہ سب خصوصیت ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہاں، اللہ کا شکر کلو ولک الحمد کلو پندرہ سال پہلے دو ہزار میں ہم گئے تھے اعظمیہ جہاں پر امام حنیفہ رحمہ اللہ کا مزار ہے وہاں پر آپ دیکھیں امام حنیفہ کے حالات کچھ لکھا ہوا بھی ہے عجیب کیفیت ہوتی ہے وہاں پر اور کاظمیہ میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مزار پر بھی جانا ہوا جب سفر ہوا ایران کا تو بہت شوق تھا امام محمد بن حسن شیبانی رحمہ اللہ کے مزار پر ان شیعہ و بد بخ نے انہوں نے رئی ایک جگہ ہے تہران کے ساتھ بالکل نیست و نابود کر دیا کوئی نشانی نہیں ہے تو یہ ان سب کی جو ہے بدبختی ہے اور حسد ہے اور بغض ہے کہ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں تو ہمارا کام کیا ہے تین چیزیں کہ قرآن شریف احادیث اما اربا اہل وسن و جماء رحم اللہ اہل و سننا و کے جو عقیدہ ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ ان کے عقیدہ پر اور ہمارے اما اربا رحم اللہ ہم ان کو قبول کریں تو اس میں ہمارے لیے حفاظت بھی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ چند اعلانات کے طور پر ہے کہ اس آج کل دنیا میں یہ داعش کا فتنہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکا ہے پندرہ سال لڑکی والدین کو کہے ہم کو کہے کہ میں تم لوگ کے عقیدہ وغیرہ سے اور فکر سے بیزار ہوں اور میں جو ہے سلفی جہادی بن گئی ہوں اب یہ جو ہے یہ ذہن سازی تو ہم لوگ جو ہے سمجھ بھی نہیں سکتے ہیں کہ اس قسم کی بات ہے لیکن ہمارے اولاد اور ہمارے شاگرد اور جو متعلقین ان سب کو ہم یہ بتائیں یہ لوگ جو ہے یہ داعش والے سلفی والے بہت خطرناک ہے ایمان کے لیے بھی جب ہم صحابہ کو نکال دیں گے ائمہ کو نکال دیں گے تو دین کی پوری بنیاد ختم ہو جائے گی اس میں ہمارا دین تو صنعت پر ہے اور اساس اس کی بنیاد یہی ہے دوسری بات آج جو ہے انشاءاللہ شام کو ہم کوشش کریں کہ ہم چاند وغیرہ کے لیے تلاش کریں اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ رجب کا مہینہ شروع ہو جائے گا تو رات ہی کو ہم یہ دعا پڑے جو مشکا شریف میں ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اور آخری ہمارے ملک ہم سب کو پتہ ہے کیا کیا نازک حالت چل رہے ہیں ہم ہر روز جو ہے ہم اپنے اہل و ایاز سب دو رکعت پڑھے سورہ یاسین اللہ تعالیٰ کی طرف انعبت کرے رجوع کرے اللہ فی اوطاننا یا اللہ ہمارے ملک کے اندر امن استقرار اور استقرار پیدا فرمائے اور جتنا بھی عناصر جو فتنہ پسند عناصر ہے ان سے ہم کی حفاظت فرمائے ہمارا حرمین شریفین جو شیعہ کی نگاہ میں ہے اس کی حفاظت فرمائے مسجد اقساد یہودی کی نظر میں کہ اللہ تعالیٰ تمام مساجد تمام دارالعلوم مدارس اور خانقاہ سب کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق Imam Ani'fa's most famous teacher was Imam Ahmad. One of his. one of His his other great ustad was Imam Jafar Sadiq. He was also a teacher. Imam Abu Ani'fa, Hanifa said that I have never met a more intelligent and brilliant person than Imam Jafar Sadiq. We'll speak afterwards, inshallah. Allah. Ya Rab. Ya Rab. نحمد و نصلی علی رسول کریم میرے بھائی دوست بزرگ ہم تو شاگرد ہیں اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں اور اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں ہماری پاکستان کی جماعت ہے الحمدللہ اور سات مہینے کے لیے اللہ جل جلال نے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اللہ جل جلال کا ہمارے اوپر احسان ہوا انعام ہوا اللہ جل جلال نے اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر الحمد پاکستان میں ہمارے چار مہینے کی انتظار ہوا ویزے کے لیے تو چار ساڑھے چار مہینے کے بعد پھر ہمیں ویزا ملا تو اللہ جلال نے اپنے فضل سے اپنے کرم سے اللہ نے احسان فرمایا تین جماعتوں کو ویزا مل گیا ایک رینیار خان کی جماعت تھی وہ بھی پاکستان سے ایک پاکستان میں بلوچستان کی ایک ایریا ہے علاقہ ہے وہ کی جماعت تھی اس کو بھی ویزا مل گیا اور ایک ہماری ڈیر اسماری خان ٹانگ کی جماعت تو اس کو بھی ویزا مل گیا تیس مارچ کو ہم یہاں ساؤتھ افریقہ میں اللہ کے فضل سے ہم پہنچ گئے اور ہماری آگے کی تشکیل آگے کا جو سفر ہے وہ نمیبیا کے لیے اس کے لیے آپ حضرات سے دعا کی درخواست ہے کہ ہمارے لیے دعا کرے کھلا روز ہمارے لیے سفر آسان فرما دے وہاں کے لیے ہم نے جانا ہے تو آپ حضرات کے سامنے ہم تو سننے کے لیے ہیں بولنے کے لیے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 اللہ تبارک و تعالی سے ہم ڈریں گے اور ہر وقت اللہ تبارک و تعالی کی طرف ہمارا رجوع ہوگا ہمارا میلان ہوگا اور ہم ہر وقت اس کو یاد کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات کی پہچان تو مشکل اور ناممکن ہے اللہ تعالی کو ہم قدرت سے پہچانتے ہیں ایک دیہاتی سے کسی نے پوچھا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح پہچانتے ہو اس نے کہا البعرت تدل علی البعیر فآثار الاقدام تدل على المسير یا مسیر فالسماء ذات ابراج والارض ذات حجاج كيف لا تدلان على العليم الخبير مینگنی بتلاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے چلنے والے کے قدموں کے نشانات بتلاتے ہیں کہ چلنے والا گزرا ہے یہ آسمان جس میں بڑے بڑے ستارے ہیں جس میں بروج اور برج ہیں وہ زمین جس میں قدرتی راستے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے ہیں یہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور بڑائی پر دلالت نہیں کرتے بالکل کرتے ہیں اب جب ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے لیے پیدا فرمایا تو عبادت کی بہت شاخیں ہیں ہم تو عبادت اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی ذکر کرتا ہے ایک آدمی رکو سجدہ اور نماز پڑھتا ہے ایک آدمی تلاوت کرتا ہے ایک آدمی قرآن اور حدیث پڑھتا پڑھاتا ہے اس کو عبادت سمجھتے ہیں بے شک یہ بھی عبادت ہے لیکن عبادت کے معنی اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلنا اس میں ہماری عبادات بھی داخل ہیں ہمارے معاملات بھی داخل ہیں جو معاملہ ہم کرتے ہیں کس طرح کرتے ہیں آدمی اچھا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ راضی آدمی برا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالی ناراض یہ حدیث تو آپ نے بہت مرتبہ سنی ہے کہ جب تین آدمی بارش کی وجہ سے غار میں بند ہو گئے تھے اور غار کی منہ کی اوپر ایک بڑی چٹان آئی اور اس کی منہ کو بند کر دیا اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں ڈالا کہ تم اللہ تعالی سے دعا مانگو اس عمل کے ذریعے سے جو تمہارے خیال میں اچھا عمل ہو اور قبول عمل ہو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو ان میں سے ایک نے کہا کہ یا اللہ میرے والدین میں ان کی خدمت میں کھڑا رہتا تھا ایک دن بھیڑ بکریاں چراتے چراتے مجھ کو دیر ہو گئی جب میں گھر پہنچا میرے والدین سو گئے تھے میں ان کی خدمت میں کھڑا رہا بچے چیختے رہے میں نے ان کی طرف توجہ نہیں دی میں نے کہا یہ والدین اٹھیں گے میں ان کو سب سے پہلے دودھ پلاؤں گا اس کے بعد میں دوسروں کو دوں گا یا اللہ اگر یہ عمل آپ کے ہاں قبول ہو ہم سے یہ مصیبت ہٹا دے چنانچہ ایک تہائی کی مقدار میں وہ چٹان اور پتھر اپنی جگہ سے ہٹ گیا لیکن وہ نکل نہیں سکتے تھے معلوم ہوا والدین کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑی بات ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا بہت بڑی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے جو بات سنی تھی سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ ابن سلام کی ملاقات ہوئی تو یہ سنا تھا افش السلام سلام کو خوب پھیلا دو سلام حدیث میں آتا ہے سلام کرو اعلی عرفتہ کا لم تعرف جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی سلام جس کو نہیں پہچانتے ہو اس کو بھی سلام کرو جو بھی مسلمان ہو اس کو سلام کرو اور حدیث میں آتا ہے غیر مسلم کو سلام مت کرو اگر غیر مسلم سلام کرے تو تم صرف اتنا کہہ دو وعلیکم باقی پورا سلام مت کرو اور اسی حدیث میں ایک دوسری بات بھی آئی ہے جس بات اور ٹکڑے کی وجہ سے جو مستشرقین اور غیر مسلم بڑی بڑی اسکالر ہے وہ مسلمانوں پر اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں اسی حدیث میں وہ ہے کہ جب تم کسی راستے سے گزرتے ہو تو جو یہود اور نصارہ غیر مسلم ہے ان کو تنگ جگہ کی طرف دھکیل دو ان کو تنگ راستے کی طرف جانے پر مجبور کرو تو غیر مسلم ہم سے کہتے ہیں یہ سوال دارالفتار سے کیا گیا ہے پہلے یعنی ہم سے پوچھا گیا دارالفتہ کا مطلب ہم کہ دیکھو تم غیر مسلم ممالک میں بڑے آرام سے رہتے ہو اور اگر آپ کا کوئی مسلمان ملک ہو اور اسلامی قانون اس میں نافذ اور جاری ہو جائے تو آپ کے ہاں ہمارے لیے یہ حکم اور یہ طریقہ ہے کہ تم ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دو اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کے ساتھ اچھے رویے اور بھلائی کا حکم ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جس کا مضمون یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان کرنے سے من نہیں کرتے جنہوں نے تم کو نکالا نہیں اور جو تم سے لڑتی نہیں ہے تم ان کے ساتھ احسان کر لیا کرو غیر مسلم کے ساتھ بھی تم احسان کر لیا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کی عیادت اور بیمار پرسی کے لیے گئے تھے دونوں جہان کے سردار ہمارے آقا ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم کی بیمار پرسی کے لئے گئے تھے غیر مسلم جب مدینہ منورہ آئے تھے نجران اور عیسائیوں کا وفد ان کو مسجد میں ٹہرایا تھا ابو سفیان جب آئے تھے مدینہ ان کو مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تھی جبیر ابن مطعم جو مسلمان اس وقت تک نہیں ہوئے تھے خانہ کعبی ہی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قراءت کی آواز سنی تھی بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت سنی مسجد میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ کو جس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا تھا اور مدینہ میں لایا تو ان کو مسجد میں ایک ستون کے ساتھ رکھا تھا اور باندھا تھا مسجد میں اور باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھاگ نہ جائیں اور مسلمانوں کی مسجد کے اعمال کو دیکھ لیں حضرت سمامہ نے مسلمانوں کی مسجد کے اعمال کو دیکھا تین دن رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے ان سے پوچھتے تھے سماما آپ کا کیا حال ہے وہ کہتے تھے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ قتل کریں گے تو آپ کو قتل کرنے کا حق ہے ان تقتل التخت الزاد اگر آپ احسان کریں گے تو آپ کا احسان مانا جائے گا تین دن جب انہوں نے اللہ کے راستے میں مسجد میں لگائے یہ جو ہمارے جماعت والے بھائی کہتے ہیں اللہ کے راستے میں تین دن لگاؤ اللہ کے راستے میں دس دن لگاؤ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چالیس دن لگاؤ چلہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں چار مہینے لگاؤ اللہ کے راستے میں سال لگاؤ یہ جو تین دن ہے چلّا ہے چار مہینے ہے سال ہے دس دن ہے اس میں ایک درجہ کم سے کم تین دن بھی ہے تو ہم لو بات کہتے ہیں تین دن کیوں تین دن کیوں کہتے ہیں تین دن اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت سمامہ ابن اسال نے جب ال جب انہوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور تین دن مسجد میں رہے تو دین ان کی سمجھ میں آ گیا جب غیر مسلم کی سمجھ میں تین دن کے اندر دین سمجھ میں آ گیا تو اللہ کے راستے میں جو مسلمان تین دن لگائے گا اس کی سمجھ میں بھی کچھ نہ کچھ دین آ جائے گا پھر جب چل لگائے گا تو پھر دین سمجھانے کی طاقت ہو جائے گی پہلے تو سمجھنا تھا سمجھانے کی بات تھی پھر سمجھانے کی ہمت پیدا ہوگی تو پھر جب چار مہینے لگائے گا تو اس کا دل اور دماغ بدل جائے گا اس کا دل اور دماغ دین والا دین ہی بن جائے گا اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ چالیس دن میں نطفہ علقہ بن جاتا ہے یعنی جو نطفہ ہے انسان کی منی اور قطرہ وہ چالیس دن کے اندر علقہ بن جاتا ہے یعنی گوشت کا لوتڑا بن جاتا ہے جمع ہوا خون بن جاتا ہے پھر چالیس دن مزید گزرتے ہیں وہ مضغہ بن جاتا ہے گوشت کا لوتڑا پہلے جمع ہوا خون اس کے بعد چالیس دن گزر جائے تو گوشت کا ٹکڑا پھر چالیس دن مزید گزر جائیں تو اس میں روح آ جاتی ہے اور روح آ گئی تو روح میں حرکت ہے پھر وہ حرکت کرے گا دین کے لیے تو جب تین دن گزر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تم نے قید کیا ہے چھوڑ دو ان کو چھوڑ دیا چھوڑنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ قریب میں کون سا باغ ہے تاکہ میں غسل کروں اس کو کسی نے نہیں بتایا تھا کہ جو مسلمان ہوتا ہے تو غسل کرتا ہے غسل بہتر ہے اس کے لیے لیکن خود اللہ نے اس کے دل میں ڈالا مجھے غسل کرنا چاہیے تاکہ پاک ہو جاؤں وہ پھر آئے اور کہیں فرمانے لگے پڑھنے لگے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد اللہ الا اللہ واشہد اللہ محمد عبدہ رسول مسلمان ہو گئے اور تین دن کے نظام دیکھنے کے بعد اتنے پکے مسلمان ہو گئے کہ کہنے لگے کہ ہمارے ہاں یمامہ سے یمامہ ایک جگہ ہے غلہ مکہ مکرمہ آتا ہے ہم وہاں غلہ کھانی پینے کی چیزیں ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں مکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہ ہو تو مکہ والوں کے پاس غلے کا ایک دانہ بھی نہیں آئے گا اتنے پکے مسلمان ہو گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نظر سے دیکھے کہ اپنے دل اور دماغ کو صاف رکھے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ملاقات سے صحابہ کرام کی ایک ملاقات سے بہت کچھ حاصل ہو سکتا جس کے دل میں بغض ہو زد ہو اناد ہو دشمنی ہو اس کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو یہ تو محمود غزنوی نے ابو الحسن خرقانی سے پوچھا تھا ابو الحسن خرقانی سے کہا تھا با یزید بستامی کے کچھ حالات سنا دیں الحسن خرقانی نے کہا با یزید بستامی ایسے آدمی تھے جو اس کو دیکھتا تھا وہ ولی بن جاتا تھا تو محمود غزنوی نے سوال کیا کہ ابو جہل ابو لہب ہاں۔ اور دوسرے کافر اور دن رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے وہ ولی نہیں بنے تو ایک ان کے دیکھنے سے کیسے ولی بنے گا تو الحسن خرقانی نے کہا کہ ابو جہل ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کب تھا محمود غزنوی نبی نے دیکھا دیکھا تو تھا ابو الحسن خرقانی نے آیت کریمہ تلاوت کی وَتَرَاهُمْ تراہم ضرون علی کا وہلہ وہ آپ کو دیکھتے ہیں لیکن دل کی نظر سے نہیں دیکھتے دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے وہ تو ضد اور اعنات اور دشمنی کی نظر سے دیکھتے ہیں جو دشمنی کی نظر سے دیکھتا ہو اس کو کچھ نہیں ملتا اس کو ملتا ہے جب آدمی اپنے ذہن اور دماغ کو صاف کرے اور کہیں میں دیکھنا سمجھنا چاہتا ہوں سمجھنے کی نیت سے نہ ہو تو پھر کچھ فائدہ نہیں تو حضرت سمام میں اسال کو مسجد میں رکھا تھا مسلمان تو غیر مسلموں کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرتے ہیں جب دشمن نہ ہو اسلام اور مسلمانوں کے اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں جب سالن پکتا تھا تو سب سے پہلے یہودی پڑوسی کے ہاں سالن بھیجتے تھے اور حدیث میں آتا ہے المسلم المسلمون من لسان ہی وید ہی بہتر اور بڑا مسلمان وہ ہے کہ مسلمان اس کی زبان اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے محفوظ رہیں وہاں لکھتے ہیں مسلمان اور غیر مسلم دونوں غیر مسلم مسلمان کے حکم میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قتل معاہدا لم لم يرح رائحة الجنة جس نے اس غیر مسلم کو قتل کیا جو غیر مسلم مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہو وہ جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا وہ ان نریہ لتو جدو من مسافت یا من او کما قال قالنبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس جنت کی خوشبو ستر سال سے محسوس کی جاتی ہے تو غیر مسلم کو قتل بھی مت کرو اور امام ابو حنیفہ کا مسلک یہ ہے مذہب یہ ہے جو ابھی مولانا نے ابو حنیفہ کی باتیں بتا دیں کہ اگر کسی نے مسلمان نے غیر مسلم کو قتل کیا تو اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا اور امام شافی امام احمد مخالفت کرتے تھے لیکن آج کل جو ان کی کتابیں چھپتی ہیں اس میں بھی ابو حنیفہ کے مذہب پر فتوہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی نے غیر مسلم کو قتل کیا تو اس پر قصاص ہے سعودی عرب سے جو کتابیں چپتی ہے اور غیر مسلم عیسائی اور یہودیہ کے ساتھ نکاح بھی ہو سکتا ہے اگرچہ حضرت عمر نے منع کیا کہ بچوں کا کیا بنے گا تو نہیں کرنا چاہیے کیونکہ بچوں کا کیا بنے گا لیکن نکاح ہو سکتا ہے یہ سب غیر مسلموں کی حقوق ہے اسلام میں لیکن یہ کہ جب راستے پر چلتے ہیں تو ان کو راستے کے کنارے پر کر دو اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کی عادت ہے اور یہ اچھی عادت ہے کہ جب وہ اپنی محترم شخصیتوں کے ساتھ راستے میں چلتے ہیں تو وہ راستے کے کنارے پر ہو جاتے ہیں اور محترم شخصیت کے لیے راستے کا درمیانی حصہ چھوڑ دیتے ہیں یہ تو ہم سب جانتے ہیں اپنی محترم شخصیات کے لیے راستے سے ہٹتے ہیں اور ان کے لیے راستے کا درمیانی حصہ چھوڑتے ہیں اور یہ عادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے آگے نہیں جاتے راستہ ان کے لیے کھولتے ہیں حضرت ابن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک اونٹنی تھی ابن عمر رضی اللہ عنہ اس پر سوار تھے اور وہ اونٹنی بہت مست اور آؤٹ آف کنٹرول تھی تو وہ آگے دوڑتی تھی حضرت عمر نے ابن عمر سے کہا او ابن عمر یہ اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے آگے نہ ہو جائے پیچھے ہو یہ عادت تھی مسلمانوں کی اور جب ایک اعرابی اور دیہاتی کی اونٹنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی سے دوڑ میں آگے نکل گئی تو صحابہ کرام پر بہت بھاری ہوا یہ کیوں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو دنیا میں جو چیز بھی ہے وہ آگے جاتی ہے تو کبھی پیچھے بھی رہ جاتی ہے پھول کتنا پیارا اچھا ہوتا ہے لیکن کچھ دنوں کے بعد پھول کے پتے گر جاتے ہیں وہ پھول جو ترقی پر ہے تنزل پر بھی آ جاتا ہے تو فرمانے لگے کوئی بات نہیں اسی طرح مسلمانوں کی عادت تھی کہ اپنی بڑی شخصیات اور محترم شخصیات کے لیے راستہ کھلا چھوڑتے تھے حدیث میں آتا ہے روایات میں آتا ہے اور ابو حنیفہ کا مسلک بھی ہے رحمہ اللہ کہ جنازے کی پیچھے پیچھے چلنا چاہیے جنازہ آگے اور لوگ پیچھے چلیں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوال کیا حضرت ہم تو ابو بکر اور عمر کو دیکھتے ہیں کہ وہ جنازے سے آگے جاتے ہیں یہ کیوں حضرت علی نے فرمایا اس لیے یہ جنازے سے آگے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کریں کیونکہ اگر وہ جنازے کے پیچھے ہوتے تو لوگ راستے کے کنارے پر ہو جاتے ہجوم اور ان کے لیے کھلا راستہ چھوڑتے تو لوگوں کو تکلیف ہوتی تو لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لیے یہ آگے جاتے ہیں اس روایت اور حدیث سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی عادت تھی کہ اپنی محترم شخصیتوں کے لیے راستہ کھلا چھوڑتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود اور نصارہ کے ساتھ تم ایسا مت کرو جیسے اپنی محترم شخصیتوں کے لیے راستہ کھلا چھوڑتے ہو ان کے لیے راستہ کھلا مت چھوڑو وہ بھی ہجوم کے اندر اندر آپ کے ساتھ جائیں کیونکہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو لوگ سوچیں گے کہ یہود اور نصارہ کا مذہب اور ان کا مذہب حق ہے اور وہ ان کی شخصیت محترم ہے تو یہ مسئلہ پیدا ہوگا کہ لوگوں کے دل میں شبہ پیدا ہوگا کہ یہ یہودیت بھی حق ہوگی اس لیے یہ ان کے لیے راستہ کھلا چھوڑتے ہیں تو حدیث کا مطلب اتنا ہے بس کہ اپنی محترم شخصیتوں کے لیے کھلا راستہ چھوڑتے ہو ان کے لیے مت چھوڑو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو دیوار سے لگا دو جب آدمی یہودی اور عیسائی کے ساتھ شادی کرے گا تو اس کو دیوار سے لگائے گا یا چارپائی پر ہوگی اس کے ساتھ یہ تو کھلی ہوئی بات ہے اس لیے حدیث کے مطلب سمجھنے کے لیے حدیث کی پوری ذخیرے کو دیکھنا چاہیے اور حدیث کی پوری تفصیلات کو دیکھنا چاہیے بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام ایک پورے نظام کا نام ہے جس میں عبادات بھی ہیں جس کے اندر رقوبات اور سزائی بھی ہیں جس کے اندر معاملات بھی ہیں جس کے اندر معاشرات بھی ہیں جس کے اندر مناقحات نکاح بھی ہے یہ شریعت نے ہم پر کتنا احسان اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کتنا احسان فرمایا کہ جو نکاح اپنی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے اس کو اللہ تعالی نے عبادت بنایا اور جماعت والے حضرات کچھ فرماتے ہیں اور کچھ ہم نے اس میں اضافہ زیادتی کی ہے وہ کہتے ہیں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے چھ ضرورتیں ہوتی ہیں انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی ضرورت مسکن اس کی ضرورت ملبس اس کی ضرورت متعم اس کی ضرورت مشرب اس کی ضرورت مرکب اس کی ضرورت منکح یہ چھ نمبر ہیں انسان کی ضرورت کے پیدا ہوتا ہے تو اس کو مکان چاہیے اس لیے مکان کرائے کا ہو یا مکان اپنا ہو لیکن مکان کے بغیر کام نہیں چلے گا اپنا مکان ہو تو بہت اچھا ہے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب کے پاس جو مریدین میں کوئی جاتا تھا سفر کرنے کا ارادہ کرتا تھا تو حضرت فرماتے تھے اپنا مکان ہے اگر وہ کہتا تھا نہیں فرماتے تھے جو پیسہ یہاں خرچ کرنا چاہتے ہو آنے پر اس کو مکان میں لگاؤ اپنا ذاتی مکان ہو تو بہت اچھا ہے جی کے محتاج نہیں رہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مکان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں نو چھوٹے چھوٹے مکانات تھے ان کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ مکانات ازواج متحرات کے تھے ان کو دیئے تھے کیے تھے یا وہ مکانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی تھے ایک قول یہ ہے کہ وہ ازواج متحرات کے تھے لیکن یہ بات اچھی نہیں کیوں اگر وہ مکانات ازواج متحرات کے ہوتے تو پھر ازواج متحرات کی وفات کے بعد ان کے وارثوں سے پوچھا جاتا کہ آپ ان مکانات کو مسجد میں شامل کرنے پر راضی ہے یا نہیں اور کسی نے ان سے نہیں پوچھا اس سے معلوم ہوا وہ مکانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے اپنے ذاتی مکانات تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء لا لہ نورف ترکنا صدقہ صدقہ صدقۃ ہم انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہماری وراثت تقسیم نہیں ہوتی جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے وہ وقف کی طرح ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اور اس کی کچھ مدت کے بعد ازواج متحرات کے مکانات کو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ وقف ہے ان کو مسجد النبوی میں شامل کیا گیا ولید ابن عبد الملک رحمت اللہ علیہ کا زبانہ تھا اور عمر ابن عبد العزیز مدینہ منورہ کے گورنر تھے ولید ابن عبد الملک نے عمر ابن عبد العزیز کو لکھا کہ میں مسجد نبوی کی توسیع چاہتا ہوں اس لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں کو اور مکانات کو حجرے کے معنی چار دیواری مسجد میں شامل کر لیں اور توسیع ہو جائے عمر ابن عبدالعزیز اس میں تردد میں تھے شک میں تھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے لیکن خلیفہ کا حکم تھا جب دیوار کی کھدائی ہو رہی تھی دیوار کی کھدائی ہو رہی تھی تو اتنے میں پاؤں نظر آئے سب جتنے حضرات تھے ڈر گئے کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مبارک ہو تو کہیں ان کے کھلنے کے وجہ سے ہم پر مصیبت اور عذاب نہ آ جائے اتنے میں ایک دو آدمی جو پرانے تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا نہیں یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم ہیں جبکہ حضرت عمر کی وفات پر تقریباً اسی سال گزر گئے تھے اس لیے کہ وہ شہید تھے اللہ تبارک و تعالی شہید کے جسم کی حفاظت فرماتے ہیں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ایک مہینہ سولی پر لٹکتے رہے اور ان کا بدن ایسا تھا جیسے کل وہ شہید کیے گئے کہنے لگے یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قدم ہے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق اور حضرت عمر کی قبروں میں اختلاف ہے کہ وہ کس طرح تھی لیکن سب سے بہتر بات اور قول یہ ہے کہ ادب کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق کو اس طرح دفن کیا تھا کہ ان کا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے کے برابر ہو مبارک شانہ کندھا مبارک اور حضرت عمر کو احترام کی وجہ سے اس طرح دفن کیا تھا کہ ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق کے شانے اور کندھے کے برابر ہے تو حضرت عمر طویل القامت بھی تھی قام قد لمبا تھا اور کندھے کے ساتھ سر ملانے کی وجہ سے ان کے قدم آگے آ گئے آگے کی طرف آئے تو اسی طرح ازواج متحرات کی اور دوسرے مکانات کو مسجد نبوی میں شامل کیا گیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دین کے تمام شعبوں کو زندہ کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہیں وہ عبادات کرتے ہیں اور معاملات سے غافل رہتے ہیں اور معاملات میں جو مرضی ہو کر لیا بہت سارے لوگ ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں لیکن اپنی بیوی کی حقوق اپنے بھائیوں کی حقوق اپنے والدین کی حقوق ان سے غافل رہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اچھے لوگ ہیں جب تک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان یا ایوہ الذین آمنوا الخلوف فی السلم کافتا اے ایمان والو پوری پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ آدمی دین کے کام میں لگا رہے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دوسرے کاموں کی توفیق دیتے ہیں تو یہ جو ذکر ہے ذکر کی لئے جمع ہونا ہے ذکر کی مجلس ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں ذکر پکا ہو جائے پکے ہونے کی وجہ سے ہمارا دل نرم ہوگا جب دل نرم ہو جائے گا دل کی اصلاح ہوگی دل کی اصلاح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پورے بدن کا اصلاح کر دیں گے پورے بدن کی اصلاح ہو جائے گی تو پھر پورا دین اور پوری دین پر چلنے کے لیے ہم تیار ہو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 إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله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 you assist us and make things easy for us. O oh Allah, you protect us and protect the Muslims of this country. Let peace be in this country. Let peace be in all the countries where Muslims are suffering. O oh Allah, take away the difficulties that Muslims are suffering in whichever part of the world they may be. O oh Allah, you, you assist us and you help us. Without your assistance and your help, we can go nowhere. O Allah, we are in need of your help at all times. O Allah, those sins that we do, because of which conditions come upon us, forgive us for those sins and guide us to do the correct deeds and correct actions. Oh Allah, you give us hidayat and give the ummah at large hidayat. Oh Allah, let us let us come back to your deen. Oh Allah, let us return to your deen. Let us be obedient to your commands. Oh Allah, forgive us for our wrongs and guide us in our mistakes.